تو اللہ صاحب کا کلام ہے کہ پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں بھی ہمارے ہیں ہمارے ہیں سب تن بھی تن بھی ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے کن کن کے ہیں ماشاءاللہ جن کے ہیں جن کے میرے ساتھ دائیں ہاتھ اٹھا کے کہیں گے پنج تن بھی ہمارے ہیں اور سب تن بھی ہمارے ہیں بلند پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں کوئی زمان خاموش نہ ہو پورے ذوق کے ساتھ محبت سے پڑھی گا گا پڑھی گا گا پڑھے گا پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل و صحاب نبی آقا نے سوارے ہیں جن کا یہ ایمان ہے آخری کلام ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ میرا ساتھ دیں جا کے سنیں پنجتن بھی ہمارے ہیں پنجتن بھی ہمارے ہیں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 ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل و صحاب نبی آقان سوارے ہیں سیدھی عمر عثمان ہے در ہے میرا ایمان عمر عثمان ہے در مری ہی ماں اور نجم ہدایت ہے بوزر ہو یا نہ ہو مجھے پیارے کیوں نہ ہو مجھے پیارے اللہ کے پیارے ہیں کیوں نہ ہو مجھے پیارے اللہ کے پیارے ہیں سب آلو صحاب نبی آمان سوارے ہیں پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب و صحاب نبی آقا کے سوارے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ اللہ اللہ پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل صحاب نبی آخان سوارے ہیں بات اچھی لگے تو دائیں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا ہے میرے پیر علی ہے در ہے شیر مدانوں کے میرے پیر علی ہے در ہے شیر مدانوں کے حسنین شہزادے جنت کے جوانوں کے حسنین شہزادے جنت کے جوانوں کے زہرا کے یہ پیارے زہرا کے یہ پیارے اور راج دلارے ہیں سب حال و صحاب نبی آقان سوارے ہیں تن بھی ہمارے ہیں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 سب بھی ہمارے ہیں سب حال و صحاب نبی نے سوارے ہیں رضی اللہ عنہم ہے قرآن ہے آیا ایک بات صحابہ کی اور ایک بات اہل بیت کی توجہ رضی اللہ عنہم تو فرمایا اور آل کو کشتی ہے آقا آپ فرمایا اسلام کے دریا کے اسلام کے دریا کے یہ دونوں کنارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں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 و صحاب نبی آگان سوارے ہیں اور آخری بات ہے آپ نے بھی کہنا ہے بے شک کس بات پہ کس بات پہ اصحاب کا دشمن ہے یا آل کا دشمن ہے اگلی بات اگلی بات اصحاب کا دشمن ہے یا آل کا دشمن ہے حسنی کو یقین ہے وہ سرکار کا دشمن ہے بے شک دائیں گے بے کہتے ہیں بے شک اصحاب کا دشمن ہے جہال کا دشمن ہے حسنی کو یقین ہے وہ سرکار کا دشمن ہے اس کے لیے دو زخ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 تن بھی ہمارے ہیں تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آلو و دن بھی